حضرت ابو قطادہ انصاری رضی اللہ عنہ کے غلام نافع نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اس روایت کے مطابق عقیل اور اوزائی نے کی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو انچاس